اس سارے باپ میں رو کے اشارہ فرمائی ہیں ان سب کا خلاصہ آدر کر دیتے ہیں اس کی تحریر مختلف حوالوں سے گزر چکی تاکہ اس کے بعد جو اگلا باپ آ رہا ہے اس کی طرف پڑھیں باپ میں وہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو انسانوں کے دماغ میں ایک سر سے پیدا ہوتا رہا اور ہمارے دور میں جب سے یہ بے محافہ آزادی کا دور آیا ہے اور مادر بدر آزاد تہذیب پہلی ہے بہت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہمیں کیوں اللہ کے نزدیک اس طرح کے ہیں کہ ہم عبادت کریں انسان آزاد پیدا ہوا ہے وہ چاہے تو خدا کی عبادت کرے نہ چاہے کرے اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں لگاتا کیوں ہے کیوں ضروری ہے ہم خدا کی عبادت کریں ہمیں اپنے اختیار کا استعمال ہونا چاہیے تو بڑی عام بحث ہے اور اس سے پہلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے روح کے متعلق جو باتیں بیان کی آج اس کا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ پچھلی باتوں کے ساتھ اس کا رس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ روح کا علم اللہ نے اس امت کو دیا ہے اور قرآن کریم کے اس جملے سے کہ وہ معمولی معوبی کہ تمہیں روح کا تھوڑا علم دیا گیا ہے یہ استعمال کرنا کہ اس امت کو روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اور اپنے اس موقف کے حق میں وہ ابن مسعود رضی اللہ کی السلام کو لائے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ وہ معروت میں لگڑی اللہ کلیلہ کہ یہ جو یہودی ہیں انہیں اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے روح کے بارے میں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کو روح کا علم اللہ نے توڑا دیا تھا یہ امت مراد نہیں ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ بالکل اس بیس کے جب آخر پر پہنچتے ہیں اور جہاں پر اس بیس کا اختتام کرتے ہیں وہاں پر خود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ولنقتر مِنْ حقیقت روح على هذه المقدمات کہ جو کچھ میں نے آپ سے کیا ہے اس کی روشنی میں روح کی حقیقت کو سمجھو تاکہ ہم اس علم کو تسلیم کر لیں اور فارغ ہو جائیں قبل اس کے کہ پردہ اٹھے ایک ایسے سے جو اس سے بھی آلہ تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس امت کو علم دیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اتنا کافی سمجھو قبل اس کے کہ میں اس علم میں دخل دوں جس علم میں پڑھتا اٹھے تو اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے وجدان سے سے روح کے بارے میں ایسی چیزیں معلوم تھی کہ انہوں نے عام لوگوں سے اس کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر آدمی اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ہر آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی یہ اصول کتاب و سنت میں بھی آیا ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں وہ کہا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے لیکن لوگوں میں بیان نہ کیا جائے جو یہ کہتی ہیں کہ بس اس حد تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آگے علم ہے وہ ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا چنانچہ سے رضی اللہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے دو برتن حاصل کیے ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ میری یہ شہادت کاٹ دیں اور اشارہ کرتے تھے گردن کی طرف اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے رضی اللہ عنہ خاموش رہتے تھے دوسرے جس علم کے بارے میں اس کی وضاحت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میں ساٹھ ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ حکومت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ پوچھا یا انہوں نے خود فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ اس وقت میری دعا کو قبول کر لے گا تو میں اللہ سے صرف ایک چیز مانگوں اور میں اللہ سے عرض کروں کہ اللہ ہمارے حکمران صحیح صحیح حکومت آ جائے کیونکہ حکمرانوں کے ساتھ ملک کی معیشت ہی نہیں اور دنیا ہی نہیں روحانیت تک وابستہ ہو جاتی اسی لیے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کمینوں کو حکومت ملنے لگے تو تم اس وقت قیامت کا انتظار کر کمینہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس سے دوسرے کو کوئی ہو اپنے گھر میں جتنے مرضی منافع وہ اٹھائے اپنا خاندان اپنی فیملی اپنے لوگ اپنا علاقہ اس کی طرف اکڑتا چلا جائے اور باقی لوگوں کو باقی امت کو باقی مملکت کو اس سے نفع نہ پہنچے تو ایسے شخص کہتے ہیں رزیل یا کمینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمینوں کو حکومت ملنے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا یا تو مطلب یہ تھا کہ قرض قیامت میں ایسا ہوگا یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ پھر قیامت مت جائے گی ہر آدمی کی زندگی میں انتظار کرنا موت کا قیامت کا پھر رہنے کا زمانہ نہیں رہے اس لیے ابو رضی اللہ ساٹھ ہجری سے تنا مانتے اور لڑکوں کی حکومت سے اور ساٹھ ہجری میں یزید کی حکومت گئی صوفیہ نے جب اس حدیث پر بحث کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عطا فرمایا اگر میں اس کا اظہار کروں تو تم میری شادت کاٹ دو تو اس سے حقائق اور تصوف کا علم مراد تھا کچھ بھی مراد ہو بیبی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو روح کا علم اس امت کو دیا گیا ہے لیکن آگے چل کے پر پوچھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ ہے یہی سمجھ لو اس سے زیادہ آگے کی باتیں جو ہیں وہ میں تم سے دھیان نہیں کر رہا مراد یہی تھی اس سے آگے کی باتیں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اس کا تعلق سے یا بہت گہرے فلسفیانہ علوم سے ہے پھر انہوں نے دوسری بات کرنا اور انہوں نے کہا وہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے آگے چل کے شاہ صاحب اللہ علیہ شروع کی پھر کر دیں گے وہ کہتے ہیں کہ حکما نے یہ کہا اطبا نے یہ کہا کہ روح دل سے پیدا ہوتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے یہ شرح کتابوں نے یا فکہ نے طبیب سے رائے دی اور اطبا سے رائے لے کر پھر انہوں نے مسئلے کو تحریر کیا اور بڑی اہم بات ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ فکا کی جتنی کتابیں ہیں جب لوگ انہیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کہاں آیا ہے یہ کتاب میں کہاں آیا ہے یہ سنت میں کہاں آیا ہے تو بھائی ہر مسئلہ شریعت کا جھنسی شافی انگلی مالکی کوئی بھی فکا ہو ہم کتاب و سنت سے نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کو کوئی ضروری سمجھتا ہے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کی وجہ سے دیے گئے ہیں اسی لیے پرانے زمانے میں کوئی آدمی مولوی بنتا ہی نہیں تھا جب تک کہ اس نے نہیں پڑھی ہوتی کے پڑھانے کا اتنا اہتمام تھا کہ ابھی ایک اب پہلے کے جتنے مولوی تھے یہ مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہوتے تھے اور کرتے یہ تھے فائدہ اس کا یہ تھا کہ وہ کسی بھی گاؤں میں جا کے وہ حکیم مسجد لیتا تھا اپنا مدد بھی کھول لیتا تھا صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر کے بعد شام تک اور رات تک وہ اپنا پیسہ روزی کماتا تھا اور لوگوں کو نماز کی تلقین کر دی نماز پڑھا دی جمعہ پڑھا دیا تو لوگ اس آدمی کو عزت کی نظر اور قدر سے بھی دیکھتے تھے اور وہ آدمی محتاط بھی رہتا تھا لوگوں کو دوائیاں بھی دیتا تھا پیسے عزت سے کماتا تھا اور تین سکھاتا تھا اس لیے حکیم جنہوں نے بھی ہیں حکیموں کی اکثریت بڑی نیک کی پابند اور بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے اور جب سے وہ حکمت کا نظام درم برم ہوا ختم ہوا اور ہمارے یہاں کالجز بنے میڈیکل کالجز بنے تو میڈیکل کالجز میں اکثریت ڈاکٹر کی باسی کو بازی ہوئی گناہ گار ہوئی وہ حکیموں کے پرے تک نہیں پہنچ سکے دور دور تک وہ تقوا اور نیکی ان میں نہیں آ سکی کسی لوگوں میں اور یہ ایسی حقیقت ہے جس پہ غالباً زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے حکیموں کو دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹرز کو دیکھ لیں تو آپ کو خود واضح سمجھ آ جائے گی وجہ اس کی یہ تھی کہ نصاب تعلیم حکیموں کا ایسا تھا کہ وہ دین کو پڑھتے تھے اور اس کا اثر آتا تھا اور جبکہ میڈیکل کالج میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں بہتر سے بہتر تحقیق ریسرچ کیا کہنے مطلب سامنے آتی ہیں لیکن وہاں پر مذہب کی تعلیم نہیں ہے انسانی اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے وہ پورا نصاب اس بات سے خالی ہے کہ انسان انسان کیسے بنتا ہے خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے اللہ خدا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے حکومت نے جبرن اسلامیات ڈال دی ہے تو پڑھ لیتے ہیں حکومت نہ ڈالتی تو اسلامیات کو بھی کوئی نہ اس کی طبی مسائل جہاں آتے ہیں وہ کہا اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں یہ صرف کا مسئلہ ہے مثلا کہ جتنی کتابیں پڑھاتے تھے بچوں کو اس زمانے میں وہ نصاب پڑھاتے تھے اس میں ایک فکا بھی شامل ہوتی تھی کہ بچوں کو سکھانا کہ عقیدہ کیا سعودیہ کا نصاب اب بھی دیکھ لیں پہلی جماعت کے بچے سے لے کے ڈاکٹریٹ تک پی ایچ ڈی تک جو لڑکا بھی اس تعلیمی نظام سے گزرتا ہے ہر ایک میں عقیدے کا نصاب شامل ہے اور ہر ایک میں سے ملے گا کہ خدا کی توحید کیا ہے خدا کی ذات کیا ہے صفات کیا ہے خدا کے ساتھ شرط کیسے بنا ہے اس لیے مر جائے گا مگر شرط نہیں کرے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلیم میں ہر جگہ توحید توحید اللہ کی توحید اور وادانیت یہ سب چیزیں شامل ہیں یہی وہ چیز جو پچھلے زمانے میں وہ کہاں پڑھاتے تھے اور بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا جاتا تھا یا مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا اس میں مقصد ایک کتاب کی منیا دل وہ پڑھاتے تھے اب وہ منیا مدرسوں میں بھی نہیں پڑھاتے وہ منیا پوری کی پوری کتاب طہارت سے لے کے نماز کے مسائل پر مشتمل ہے اور بس صاحب کا پڑھا دیتے تھے تاکہ بچہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لے اب مطلب ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ کہا لکھتے ہیں جب آدمی طہارت حاصل کرے اب تو ٹیشو پیپر آگے پرانے زمانوں میں یہ ٹائلٹ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے وہ کہا اس پہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے سنجا کرے اور کھیتوں میں جائے تو منع ہے کہ وہ نوک دار پتھر استعمال نہ کرے پھر وہ لکھتے ہیں مکرو ابھی ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کہاں آیا کتاب و سنت میں تو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا وہ بچے کو اس لیے سکھانا ہے کہ بچے کو اتنا عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے کوئی نوکدار پتھر کوئی چیز ایسی لے لے گا اور خدا نہ خاصہ اس کو زخم ہو جائے تو اپنی صحت کی حفاظت کی تو فرض ہے نا یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے این ممکن ہے کہ ایک آدمی بے وقوف ہو اور وہ عمر تین سال ہو جائے اور پھر بھی کسی نوکدار چیز سے اپنے آپ کو زخمی کر لے عقل کا معیار بھی تو ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا تو جب تعلیم اسے پڑھا دیا جائے گا کہ یہ بات مکرو ہے وہ خود بخود اس سے بچے گا کہ شریعت نے اسے مکرو کرا دیا ہے شریعت نے اسے پسندیدہ کرا نہیں کا تعلق طب سے سے ہے اس نہیں ایک دوسری مثال اس کی دیکھیں کھڑے ہو کے پانی پینا تین پانی ایسے ہیں جس پہ کہا متفق ہیں کہ جائز ہے بحث اس میں ہے کہ جائز ہے یا قابل ثواب ہے زمزم کھڑے ہو کے پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیے گا اللہ سے شفا دے دے گا وضو سے بچا ہوا پانی کتنا ہوتا ہے وہ لوٹے سے لوگ وضو کیا کرتے تھے تو وہ پانی پی لیں پھر حوض سے وزو کرتا ہے تو کئی کو کہا اس طرف گئے کہتے ہیں حوض سے پانی پی لے اب بہت کی بجائے یہ ٹینکیاں آ گئی ہیں تو ٹینکی سے پانی پی لے وہ کہا سارے وہ کہتے ہیں کہ حسن سے بچا ہوا پانی اس سے ہوا کہ سے بچا ہوا پانی اگر بڑا پی رہا ہے تالاب اور ٹینکی تو شامی کا رجحان اس طرح کا وہ کہتے ہیں بہت سے بچا ہوا پانی جو ہے اس سے بھی پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا وہ اس میں شامل تیسرا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے گئے اور ان میں ثابت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے پہ کھڑے ہو کے پانی دیا اب مشکیزہ اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے اب تو مشکیزے بچوں نے ہمارے دیکھے نہیں مگر جب مشکیزوں کا دور تھا تو لوگ اوپر ہی کھڑا تھے لٹکا کے رکھتے تھے اس میں سے پانی پیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اور ان میں ثابت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور مشکیزے کے چمڑے کو وہاں سے کاٹ لیا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے تاکہ میں برکت حاصل کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں پر لگے ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت کو حاصل کرتے اب بیٹھ تو معلوم ہوا کہ پر کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں واٹر کولر لگ جاتے ہیں اب مشیزیں نہیں رہے یہاں کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے وہ گناہ گار نہیں چوتھی بات آ گئی اب مسئلہ ایک ہے لیکن فتوا کو اتنا آسان نہیں ہوتا پوری تنقید کرنی پڑتی ہے بحث کرنی پڑتی ہے کہ آخر مسئلہ اٹھا گاؤں سے اب چوتھا پانی یہ آ گیا کہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے سارے ہی پانی پینے کی گنجائش ہے ٹرین ہے جہاز ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اس کے باوجود اگر وہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے گناگار نہیں ہوگا وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ کہ سفر میں حالات تو جلدی ہوتی ہے اپنے کام ہوتے ہیں تو اتنا گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر جگہ پر تلاش کرے کہ کہاں پر میں بیٹھوں اور پھر پانی وہ اہتمام نہیں ہو سکتا جو گھر میں ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بعد تحزاوی رحمت اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے ابو سعود رحمت اللہ علیہ سے اور ابو سعود حنفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کی بحث ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کے پانی پینا ان تین پانیوں علاوہ اور حالت سفر کے علاوہ مکرو ہے پھر وہ کہتے ہیں مکرو کون سا ہے اگر مکرو تنظیم ہے تو گناہ نہیں ہوگا مکرو تعلیمی ہے تو گناہ گار ہو جائے گا جیسے گردے کپورے ہیں اب کپوروں کا کھانا مکروے کا نہیں ہے اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو گناہ گار ہوگا پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے تو ہے مکرو لیکن کون سا ہے پھر اس پر کابی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ابو سعود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکرو تنظیحی ہے ابو سعود رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کے زمانے میں ترکوں کی حکومت میں ترکوں کی عمارت میں بہت بڑا منصب تھا ان کا اور ان کا فتویٰ چلتا تھا سلطان مراد نے آخری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا ان کے بعد شاہ خالد کے دور میں شاہباز کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی ہے اس سے پہلے آخری مرتبہ تعمیر جو ہوئی تھی بیت اللہ شریف کی کہ اس کے ساری اندر سے باہر سے ساری طرح تعمیر کی گئی تھی وہ شاہ مراد اللہ علیہ زمانے میں تھی اور مراد ترکی تھے اور خلیفت المسلمین تھے اور انہوں نے شاہ انہوں نے سعود رحمۃ اللہ سے فتویٰ لینے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی وہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ خلفائے وقت جن سے فتویٰ دیا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ مقروع تنظیم جب تنظیم ہو گیا کھڑے ہو کے پانی پینا تو پھر گناہ نہ رہا اچھا پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پینے سے اس پہ بڑی اچھے دو تین لفظ لکھے ہیں اس نے اللہ شرح میں اور وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی شرعی نہیں ہے طبی ہے اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق طب سے ہے کیونکہ اطبا اور حکما یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیے گا تو وہ پانی فوری طور پر میدے میں پہنچے گا اور اس کے بعد میدے میں جو حرارت ہے اس میں کمی آ جائے گی جگر پہ یہ اثر پڑے گا فلاں جگہ پہ اثر پڑے گا اپنا جگہ پہ اثر پڑے گا اب ایک ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ سب غلط ہے زمانے کی تحقیق ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب غلط ہوگی اس زمانے میں اتنا ہی دل تھا لوگوں نے اتنی بات کی اب صرف بڑھ گیا ہے اب فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا لیکن اس کی بنیاد شریعت نہیں ہے اس کی بنیاد صرف ہے اب ڈاکٹر کی تحقیق بدل گئی اب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو پانی پی لو اچھا جی پی لیا اس میں گنا ہوا یا نہیں ہوا تو پھر لوٹیں گے شریعت کی طرف وہ کہیں گے مقروع تنظیم ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے لیکن اس مسئلے کی بنیاد صرف پر ہے اس مسئلے کی بنیاد شریعت پر نہیں کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد اصل میں سکھ پر ہے اس کی جو مولوی تھے یہ سب ضرور پڑھتے تھے اور پھر جب طب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو لگا نے شور مچایا ان کا رے سب کو نکال رہے ہو اگر صرف بیچ میں سے نکل گیا تو یہ شری مسائل کا کیا بنے گا مولویوں کو مسئلہ کیسے بیان کریں گے پتہ کیسے چلے گا لیکن کسی نے نہ مانی اور سپاہی کا ایسا نکل گیا اب دور آ گیا وہ کہ فلسفہ اور منطق کو نکالتے جا رہے ہیں نکالتے جا رہے ہیں اب ہم جیسے شور میں جاتے ہیں کہ فلسفے اور منطق کو نہ نکالو باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ پچھلے کئی صدیوں کا علم ہمارا ختم ہو جائے گا اب کوئی نہیں سنتا نتیجہ اس سے یہ نکلے گا ایک ہر صدی کے بعد یہ ساری چیزیں ایسی فلسفے اور نمسک کی بھی فارغ ہو جائیں گی تو جہاں پر ایک مفتی کو بڑا گہرا سمجھدار ہونا متقاضی تھا فتوے کا کہ اس کی سمجھ رقل اور شعور کتنا ہے اس کو طب کا اتنا حاصل ہے وہاں پہنچ کر پچاس سال بعد مفتی پریشان ہوگا کہ اب کیا کروں اسی لیے اب ہمارے مفتیوں کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے اگر یہ صرف پڑے ہوئے ہوتے اور موجودہ دور کا میڈیکل کالج سائنس پڑے ہوئے ہوتے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یا خود ہی فتوا دیتے اور خود ہی اس کا حساب کرنا یہ ہے اتنا بڑا فرق اسی لیے جتنے پرانے یہ مولوی تھے ان میں جتنے فاضل تھے انہوں نے ٹپ پڑھی ہوئی ہوتی اور اس کی دو مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیوبند ہے جن کے فارغ دنیا بھر میں پھیلے ان کی وہ رپورٹ پڑھیں رویداد پڑھیں جو ابتدائی زمانے کی اس میں ان کا اشتہار ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو طب پڑھا دیا ہے اور ہمارے ہاں اس سال جو مولوی ہیں اس میں جراحت بھی پڑھایا گیا ہے اور اب ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو آئیں اور ہمارے ان بچوں کو سرجری سکھائیں پھر اس کے بعد انہوں نے اشتہار دیا ہے کہ سرجری کے آلات خریدنے کے لیے کافی پیسہ درکار ہے اردو علوم کے بعد پیسہ نہیں ہے کہ سرجری کے آلات خرید سکیں لہٰذا مسلمان چاہیے کہ چندہ دیں تاکہ ہمارے مولوی سرجری کر سکیں اور سرجن بنے تاکہ لوگوں کے وہ جو معاملات ہیں جو حکمت کے ساتھ ساتھ جزائی اور یہ چیزیں یہ انہیں آ کچھ سال کے بعد پھر انہوں نے اشتہار دیا اور وہ کہتے ہیں اب ہمارے یہاں جو مولوی فارغ ہوئے ہیں انہیں ہم نے یہ دھاتے اور دوائیاں اتنی بڑھا دی ہیں کہ یہ اب دوائی خود بھی بنا سکتے ہیں تو فارماکولوجسٹ یہ ہو سکتے ہیں پیسے نہیں ہیں وگرنہ ہمارا خیال یہ ہے کہ دیوبند میں فارماکالوجی کا شعبہ کھولا جائے اور اگر پیسے مل جائیں تو یہاں پر ہم اپنی فیکٹری لگائیں تاکہ ہمارے پڑھے لکھے مولوی جو ہیں یہ دوائیاں تیار کر سکیں اب کسی مولوی سے جا کے پوچھ لو تو اسے فارماکالوجی کا ہی پتہ نہیں ہے کہ دوائیاں کیا تیار کرتی ہیں اور جراعت اور سرجری تو بہت دور کی بات ہے اسے خبر ہی نہیں ہے وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ نصاب تعلیم جو تھا اسے کاٹتے چلے گئے اچھا یہ کاٹ دو یہ کاٹ دو یہ کاٹ دو اور وہ پڑھے لکھے خود تھے نہیں اگر خود سرجری پڑی ہوئی ہوتی خود فارماکالوجی پڑی ہوئی ہوتی تو کبھی نہ نکالتے اسی طرح جیسے آج سنسفا بہت سن نے نہیں پڑھا اور پھر وہ کہتے ہیں اسے نکال دو اسے نکال دو اسے نکال دو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے ساری چیزوں کے تو انہیں پتا چلتا کہ اس چیز کی کتنی اپادیت ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے میں شریعت کا طب کے ساتھ تعلق رہا اسی وجہ سے اگر آپ کبھی یہ داستان پڑھنا چاہیں تو بر تغیر کے ازبکستان سے جو تعلقات ہیں اس کو پڑھنا چاہیے یہ ازبکستان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس ازبکستان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے یہی سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ تھے شرح بقایا کے مصنف یہاں کے تھے قاضی خان اتنے بڑے فقی اور جلدی رحمت اللہ علیہ یہی کے تھے بابر بادشاہوں میں یہی کا تھا وہ لکینہ یہاں سے آیا تھا اتنے نام ہیں اتنے نام ہیں کوئی آدمی کیا بیان کرے بابر بادشاہ جب ہندوستان آیا تو اسے سب سے بڑا تعلق تھا اسے محبت کی ایک طرح کی بعض چیزوں سے ان میں سے ایک یہ نباتات تھی نئے سے نئے پھول نئے سے نئے پھل مٹی کا تجربہ کرنا کہاں بیج مٹی کو قبول کرتا ہے کہاں نہیں قبول کرتا اور ہندوستان میں بابر جب پہلے سال آیا تو بڑا پریشان رہا کئی مرتبہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ تربوز جہاں نہیں ہوتا خدا جانے کیا بنے گا خاص طور پہ فرغانہ ازبکستان سے تربوز کے بیج منگوائے وہاں کے مالی منگوائے آگرہ میں مٹی تیار کروائی اور جس دن وہ پھوٹا ہے بیج مالی نے آپ کے خبر دی بادشاہ بابت نے سونے سے دیا اس کو اتنا خوش تاخا اتنا سونا اسے دے دو شکر ہے یہاں پر جی اتنی اچھی چیز پیدا ہوگی بابر تربوز کو لایا تربوز جب اس نے رکھا تو اطمینان ہوا کہنے کا ہمارے دیش جیسا تو نہیں ہے وہاں تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن غنیمت ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوا اور دوسرا اسے محبت کی سب سے یوسف ابن محمد کو اس نے وہاں سے بلایا بہت بڑے طبیب تھے پھر محمد ابن یوسف کو بلایا اس کے بیٹے کو حکیم کے انہیں دلی میں جگہ دی جاگیریں دی اور کہا طب پہ نئے سے نئے تجربے کرو اور نئی سے نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علم طب میں کتنی خدا نے برکت رکھی ہے نتیجہ یہ کہ بادشاہ نئی سے نئی چیزیں تیار کرواتے رہے مریضوں کی سہولت ہوتی رہی اتنے زیادہ لوگ آئے اتنے زیادہ لوگ آئے کہ بابر بادشاہ نے پورے محلے آباد کروائے جہاں طبیبوں کے علاوہ کوئی تھا اب حکومت اگر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قانونی بنا رہے ہیں اور سوائے ڈاکٹر کے یہاں کوئی نہیں رہے گا کتنے خوش ہوں ڈاکٹر کے بعد بھی حکومت نے بڑا خیال کیا ہے وہ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا انہوں نے کہا تمہارا کام ہی کوئی نہیں حکومت اپنی طرف سے تمہیں وظیفے دے گی تم نے صرف اور صرف ریسرچ وقت کرنا ہے کہ کس بیماری میں کون سی دوا کام آتی ہے کیا چیز ہوتی ہے اور پھر گولی سینا کی کتابوں کے ترجمے میں کیے گئے گولی سینا کی کتاب جو ہے قانون پر جو ہے چار مرتبہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں اب درج کیا جا سکا ہے آخری ترجمہ انیس سو سترہ میں ہندوستان میں کیا گیا تھا نبل کشور والا نے چھاپ کیا تھا اب نہ قانون پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے اس زمانے میں جتنے فلسفی تھے یہ سب کے سب چیزیں پڑھاتے تھے منطق فلسفہ اور اس کے بعد علم طب بھی پڑھاتے تھے طب کے علاوہ مولوی مولوی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اب طب کا مسئلہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا روح پیدا ہوتی ہے ان عناصر الباس جو کچھ تم کھاتے ہو مٹی سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اس سے پانی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چاروں عناصر ملتے ہیں پھر رضا بنتی ہے اس غذا سے ایک لطیف بھاپ اٹھتی ہے وہ جو بھاپ ہے اس کا نام ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصے میں دوسری چیز بیان کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چار چاروں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ روح بنتی ہے اور روح جو ہے سب سے پہلے جس چیز کو جو وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس سے ادراک ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسری بات یہ بیان کر دی اور انہوں نے کہا کہ روح جو ہے اس کے متعلق بس اتنا جان لو اب اس روح کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا پیدا کیسے ہوتی ہے کل دل سے جو مقرر ہوتے ہیں اب ایک ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ بات تو غلط ہے بالکل ہوگی غلط ہمیں اس سے کیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اس زمانے میں اس حد تک پہنچے تھے یہ کن تعاون کی بھی اپنی تحقیق تھی یہ تحقیق باپ کے لوگوں نے کہا نہیں ہے تو نہ شریعت تو ہے نہیں جس کے انصاف پہ کچھ کفر اسلام جس کو وجود یا نیکی کا کوئی مسئلہ بنے یہ تو کی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسری چیز آگے لے آئے اور شاہ صاحب رحمت اللہ یہاں تک تو بات کی ہے عام عوام کہ روح وہ چیز ہے جس سے انسان کے جسم میں حص پیدا ہوتی ہے سننا دیکھنا چھونا یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں آگے چل کے تیسری بات یہ کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ انہوں نے اس روح کا انکار کر دیا ابھی تک تو انہوں نے کہا یہ روح ہے انہوں نے کہا روح یہ نہیں کہتے ہیں یہ درا ہے ایک چیز جسم ہو گئی دوسری چیز انہوں نے کہا یہ نسما ہے یہ روح نہیں ہے پہلے بات سمجھائی جسے تم روح کہتے ہو نا وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے اب آگے آگے کہتے ہیں یہ یہ روح نہیں ہے نسما لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نسیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے جیسے تہراؤں میں بولے چلے باد نسیم پہلے کہا نا نسیم خوشگوار ہوا نسیم وہ ہوا جو ہلکے ہلکے چلتی ہے اس کو کہتے ہیں نسما کا لفظ جو ہے یہ متعدد جگہ پہ احادیث میں آیا علی رضی اللہ عنہ کو بھی قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے خلق الحبا نسم اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چیر کے اس میں جان پیدا کی جس دانے کو پیدا کیا نسما اور اس اللہ کی قسم ہے جس نے روح بنائی نسما میں نرمی پائی جاتی ہے اسی لیے کا جو پاؤں ہوتا ہے اور اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کے اندر کے حصے کو عربی میں ہیں بالکل بھی بڑا نرم ہوتا ہے اونٹ کے طلبے کو دیکھیں وہ بڑا نرم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کئی جگہ پر استعمال فرمایا آپ نے فرمایا ہر نسما میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں یعنی انسانی جس میں چھوٹے بڑے شمار کیے جائیں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا واقعی تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں کیا آپ نے محاورہ استعمال فرمایا کہ بے شمار جوڑ ہوتے ہیں جیسے ہم کبھی اردو میں بولتے ہیں کہ مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے بیسوں مرتبہ یہ کہا ہے یا بیسوں مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے تو بیسوں سے مراد اب بیسوں کو کر لیں تو سو بھی پانچ بیس ہو سکتا ہے چار بیس بھی ہو سکتا ہے لیکن مراد بولنے والے کی کثرت سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں انسانی جس میں یعنی بے شمار جوڑ ہوتے ہیں یا ممکن ہے کوئی اس کی تشریح کرنا چاہے کوئی ڈاکٹر ہو نے تو واقعی تین سو ساٹھ نکلا ہے ابھی اس سے بحث نہیں ہے لیکن وہاں بھی آیا ہے کہ میں اس سے جوڑو تقدیم وہ بھی اسی سے نکلا تو نسما کا مطلب عربی زبان میں <clears throat> جان زندگی شاہ صاحب رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے نا اصل میں وہ ہے اس کا مختلف نام آئے کتابوں کبھی وہ فکا اور یہ صوفیہ کہتے ہیں یہ روح الہی ہے کبھی وہ لفظ لکھتے ہیں روح قدسی ہے کبھی کہتے ہیں روح فوقانی ہے کبھی کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ ہے یہ نفس ناطقہ اور روح ربانی یہ ایک ہی چیز ہے اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل بات کی طرف آئے کہتے ہیں ایک جسم ہے اس کے بعد نسما ہے نسما کے بعد تیسری چیز روح ربانی ہے اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس روح ربانی پر بحث کرتے ہیں خلاصے میں تیسری چیز آ گئی وہ اس روح کو جسے ہم اور آپ کو سمجھتے ہیں مانتے وہ کہتے ہیں ایسے سمجھو جیسے بدن ہے یہ کیوں زندہ ہے اس لیے کہ نسما پر سوار ہے نسما کیوں زندہ ہے اس لیے روح ربانی سے اسے طاقت پہنچ رہی ہے تو روح ربانی زندگی کو سپلائی کرتی ہے نسنا کی طرف اور نسنا جسم کی طرف نتیجہ یہ کہ جب نسنا کمزور پڑتا ہے تو جسم مر جاتا ہے اور نسنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ان چاروں عناصر سے پیدا ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ چاروں عناصر آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پانی پیتا ہے تو تہذیب نہیں ہوتا کھانا کھاتا ہے تہذیب نہیں ہوتا تو اس کے نظام میں بیماری کی وجہ سے خلل پڑتا ہے جب خلل پڑتا ہے تو یہ نسمہ کمزور پڑ جاتا ہے کمزور پڑتا ہے تو ایک دن یہ روح یہ نسما ہے یہ اس کو اٹھا نہیں سکتا جسم کو تو جسم منقطع ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور نسما اس سے نکل جاتی ہے اب آگے آ گئی ہوئے ربانی تو روح ربانی اور نسما کا تعلق قائم رہتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بحث کا خلاصہ ہے یہ چوتھا خلاصہ ہے جو آپ سے عرض کیا شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے وہ کہتے ہیں بالکل ایسے سمجھو جیسے بوتل ہے اور بوتل سے اگر آپ پانی ہوا کو چوستے رہیں ہوا نکالتے رہیں نکالتے رہیں تو ایک مرحلہ ایسے آ جائے گا کہ جس کے بعد آپ ہوا خود سے نہیں نکال سکتے اور یہ ہوا تھوڑی سی بھی رہے پھیلتی رہے گی پھیلتی رہے گی بوتل کو اندر سے کام رکھے گی اور جب آپ اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ بالکل ویکیوم کریٹ کر دیں اس میں سرے سے ہوا رہی ہی نہ تو باہر کی ہوا کا ٹنوں کے حساب سے جو پریشر ہے یہ جا کر اس شیشے پر پڑے گا اور شیشہ پھٹ جائے گا دھماکہ ہو جائے گا یہ چیزیں ہو جائیں گی وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہ نسما ہے یہ نسما جب نکلتی ہے تو جسم سے برداشت نہیں کر سکتا جسم پھٹ جاتا ہے یا نہیں پھٹ جاتا اور جب تک ذرا سی بھی ہوا بوتل میں رہتی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے یہ عناصر اربا جتنے بھی کمزور پڑ جائیں کمزور ہو جانے کے باوجود یہ اس نسما کو قائم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں حتیٰ یہ یہ بالکل کمزور جس دن جواب دے جاتے ہیں یہ بوتل خالی ہو جاتی ہے تو باہر کا پریشر اتنا پڑتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتی یعنی نسما اس سے الگ ہو جاتی ہے نسما الگ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ موت اصل میں نظما اور بدن انسانی کی ہے یہ الگ ہو جاتے ہیں لیکن نظما جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس جسم سے پھر بھی قائم رہتا ہے مثلا اس نسمہ کے تعلق کی وجہ سے میت سنتی ہے اس تعلق کی وجہ سے میت دیکھتی ہے اس تعلق کی وجہ سے میت میں قوت حص ہوتی ہے اور یہ سارے ثبوت حضرت رحمت اللہ نے لکھے مگر حضرت نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ کتاب اصل میں ہے ہی بہت اعلیٰ دماغ کے لیے جس سے کتاب و سنت کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو فلسفے کو پڑھاؤ علم نجوم کو پڑھاؤ طب کو پڑھاؤ ان ساری چیزوں کو پڑھا ہوا ہو یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یعنی انہوں نے کم سے کم کم سے کم چالیس برس تک پڑھا اور پڑھایا اس سے بھی زیادہ پھر جا کر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اس لیے وہ زیادہ لمبی بحث سے نہیں پڑھتے وہ بالکل مختصر چیزیں لکھتے چلے جاتے ایک لڑکا میڈیکل کالج سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے آپ اس سے بات کر کے دیکھیں اسے ایک ایک کلیا یاد ہوتا ہے یہ فلاں میتھمیٹیشین نے یہ کلیا دیا تھا نیوٹن نے یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر جس کی عمر اسی سال ہو گئی وہ میں ایک نسخہ لکھ دیتا ہے اور اس سے پوچھے کہ ڈاکٹر جی نے کہا تھا کیا اصول ہوگا تو وہ وہ کہتا کہتا ہے ہے بیٹے تو پڑے ہوئے زمانہ ہو گیا اب اتنا پتا ہے کہ مسئلہ یہ وہ ہے جب علم اصل میں اس کا مغل باہر آ جاتا ہے روح باہر آ جاتی ہے وہاں پہ الفاظ اور اصطلاحات یاد نہیں رہتی لیکن وہ مغل تک پہنچ جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اسی طرح چاہتا یہ جو کتاب لکھی ہے بہت گہرائی میں جا کے انہوں نے اس پہ دلائل نہیں دیے کہ نظمہ کا جس میں انسانی سے کتنا تعلق رہتا ہے مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات کی وضاحت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھتا تھا بہتر سمجھتا تھا یعنی کبر میں مبتلا تھا متکبر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ عورتیں اس پہ روئیں اور بلند کریں آواز اسی لیے شریعت نے منع کیا کہ آواز ہے رونے میں عورتوں کی مردوں کی ایک کبھی آواز ہے نکل جاتی ہے کوئی حرض نہیں ایک باقاعدہ بین کرنا صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا جناب رضی اللہ جب انتقال ہوا تو عورتیں آئیں اور انہوں نے بین شروع کیا سیدنا جناب رضی اللہ نے بھیجا ولید کو اور کہا جاؤ اور ان عورتوں کو نکالو یہاں سے یہ تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم منع کرتے تھے مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت ہی رسومات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور جب لوگوں نے شروع کر دی اور باقاعدہ ان عورتوں کو سزا دی گئی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی اتنا منع کرتے تھے اس ماتم کو یہ بالکل درست نہیں تبھی رونا ہے اس میں جو آواز آدمی کی عورت کی کی بلند ہو جاتی ہے اس میں کوئی عرض نہیں تو یہ جو میت چاہتی ہے کہ اس کا نام لوگ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کہتی ہیں عورتیں شمساؤ آئے سورج کی طرح میرا بھائی اور بیٹی کہتی ہے واہ کمرہ ہو آئے میرے چاند جیسا ابا تو یہ چاہتا تھا نا کہ لوگ اس کی تعریف کریں مرنے کے بعد ایک ہے تعریف کی تمنا ہو جب کہ اللہ نے اسے کچھ دیا ہو کہ اللہ میرے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں یہ ٹھیک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا فی دری اور اللہ دنیا میں آخری زمانے تک جو لوگ آتے رہے وہ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے رہے میرے لیے یہ بات قائم کر دی اب اب تک جو پڑھتے ہیں نا کما صلی تعالیٰ سیدنا ابراہیم کا مبارک تعالیٰ سیدنا ابراہیم تو اللہ نے ابراہیم کی دعا قبول کر کے ان کا نام اب تک رکھا ہے ایک یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ اور متکبر اور مغرور آدمی خدا کا نافرمان اور اور رکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عورتیں بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہیں سے تھپڑ مارتے ہیں کھینچ کے منہ پہ اور کہتے ہیں یہ یہ تو نے سن لیا تو یہی چاہتا تھا نا مرنے کے بعد یہ ہو ہو بس گیا اور فرشتے مارتے ہیں اس کی پیٹ پہ اور اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز تو کیا واقعی ایسا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ میت کو احساس ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنی میت کو غسل دیتے ہو نہلاتے ہو تو میت سمجھتی ہے کہ مجھے کون نہلا رہا ہے اور آپ نے فرمایا جب تم اسے لے کر چلتے ہو تو میت جو بری ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ اس لیے کہ اسے آگے آگ نظر آ رہی ہوتی ہے جو کچھ کرتوت کیے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میت اچھی ہوتی ہے تم جب اسے لے کے چلتے ہو وہ جلدی کے لیے بھی کہتی ہے آپ نے فرمایا اپنی مردوں کو جلدی دفن کیا کرو برا آدمی ہے تو تمہاری جان چھٹ گئی اور اچھا آدمی ہے تو تم سے اس کی جان چھٹ گئی ادھر انتظار ہو رہا ہوتا بہت سے اللہ کے بندے ایسے وہاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں تھے کاندلا کے بہت بڑے آدمی تھے بظاہر اتنے بڑے مولوی نہیں تھے لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا اس زمانے میں تو جنازہ رکھا ہوا تھا کئی سے دور سے کوئی مولوی لینے گئے کیا کہ جنازہ پڑھا دیں تو ایک صاحب کوئی سوئے ہوئے تھے میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کے کہا کہ جا کہو کہ اسماعیل کا جنازہ جلدی پڑھائیں اور انہیں بتاؤ کہ میں جنت میں ان کا انتظار کر رہا ہوں ایسے بھی لوگ تھے اس لیے نیت کے متعلق حکم ہے کہ جلدی کرو پھر جبھی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی زبان میں نسمہ کا بدن انسانی سے میں انسانی سے اتنا سا تعلق رہتا ہے اور نسمہ کا آگے تعلق پانچویں کا جو خلاصے میں ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق آگے روح سے ہوتا ہے اور روئے ربانی نقص نافکا جسے کہتے ہیں فلاسفہ وہ اللہ کی طرف سے اور وہ کیا چیز ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی اللہ کے ہاں ہے نفس نافکا کے پاس روح ربانی اور اس روح ربانی کا ایک سرا ادھر نسما سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک سرا اس کا اوپر کی طرف ملا ہوا ہوتا ہے اس روح ربانی کا جو سرا ادھر ملا ہوا ہوتا ہے جسم کی طرف نسما کی طرف اس میں مادیت ہوتی ہے اور جو جسم کا حصہ ادھر ملا ہوا ہوتا ہے اس میں ملکوت ملکوتیت ہوتی ہے رشتوں جیسا ہے اور پاکیزگی ہوتی ہے اور یہاں جانور پنا ہوتا ہے اب جس نسمہ میں جو اثر غالب آ جائے انسان ادھر ہی چل پڑتا ہے جہوانوں جیسے کرتوت کرنے لگتا ہے جب رشتوں کی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے اس روح ربانی پر خدا کا فیض نازل ہوتا ہے سب چیزیں ادھر آیا کرتی ہیں یہ نسما میں انسان جو کچھ کرتا ہے روح ربانی سے وہ چیز وصول ہوتی مثلا روح ربانی جو تھی نفس ناطقہ اب ایسے زمین جیسے دھوپ پڑے یہ نسنا انسان نے کیسی بنائی ہے انسان نے اپنے جسم کو کیسا بنایا شاہ صاحب رحمت اللہ کس طرح جوڑتے ہیں کہ حرام کھاتا رہا جب حرام کھاتا رہا تو نسما میں جو جسم انسانی سے پیدا ہوئی تھی اس حرام کا اثر پہنچا گناہ کرتا رہا تو نسما کو اس نے داغدار کیا اب روئے ربانی سے جو چیز آئے گی اس کی روح میں وہ آ کر یہاں پر گناہ کا روپ اختیار کر لے ہے وہ چیز پاک یہاں آ کے ناپاک ہو جائے گی اس کی مثالیں بہت ہیں مثلا دھوپ آتی ہے دھوپ بالکل ٹھیک ہوتی ہے کپڑا اچلا ہو جاتا ہے اور دھونے والے کارن کیا پڑ جاتا ہے ہوا چلتی ہے وہی ہوا پھول کھلاتی ہے خوشبو پیدا کرتی ہے اور وہی ہوا جب گندگی کے چیز سے گزرتی ہے تو لوگ پناہ مانگتے تو وہاں سے جو فیض آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے نسیما نے جس چیز کو پالا ہے اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے اس کی ایک اور مثال ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو آسمان سے صاف پانی آتا ہے نا پھر یہاں پر آ کر وہ پانی جو ہے اگر اوپر مٹی ہے چھت پہ کچا چھت ہے تو نیچے جو پانی آئے گا یہ سارے کا سارا گدلا ہی ہوگا نا اور چھت اگر سنگے برفر کا ہے بالکل صاف ہے تو نیچے جو پانی آئے گا وہ صاف ہو اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے اگرچہ اس حدیث کی سند پہ نظر کر کے بعض رابطی سے حدیث شمار نہیں کیا اور کچھ نے لکھا کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف فضا میں سانس لو ایسے نہ ہو کہ پزا آلودہ ہو اور تمہیں دمے کی بیماری لگ جائے دما ہو جاتا ہے نا اور اس میں ہوا کے اثرات ہوتے ہیں یہاں نسما کی بحث کی ہے نا اہل لغت نے وہاں وہ اس حدیث کو لائے بہت حدیث ماننے سے انکار کیا ہے لیکن بہت سو نے کہا کہ یہ حدیث ہے کیونکہ پولوشن جو ہوگی وہ انسان کے لیے اثر کرے گی اب یہ پولوشن کا جو اب تصور ہے کہ ہوا صاف ہونی چاہیے یہ چیزیں ہونا چاہیے اس کا ایک اثر وہاں بھی آیا ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں سانس نہ لے جہاں پر بیماریاں یا گندی چیزیں کیونکہ سانس کے ذریعے اس کے ہوا جو اندر جائے گی وہ اس کی صحت پر اثر انداز ہوگی شاہ صاحب رحمت اللہ ہیں روح ربانی سے جو چیز چلتی ہے وہ صاف ہوتی ہے نظمہ میں پہنچتی ہے اس میں رشتے کا اثر بھی ہو سکتا ہے اور, اور, اور جانوروں کا اثر بھی ہو سکتا ہے تم اسے اگر بہیمیت کے جانور پنے میں لے آؤ گے ما اللہ تو وہاں سے چیز صاف آئی تھی تم نے اسے خراب ایک اور مثال لے بچہ دودھ پیتا ہے بڑا آدمی دودھ پیتا ہے صحیح اور طبیعت تو وہی دودھ خالد جی کھاتا ہے جا کر خون یا دیگر اجزاء پیدا کر دیتا ہے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور اگر میدا ناقص ہو جیسے کہ آج کل ہوتا ہے تو خالص دودھ نہیں پی سکتا خالد جی نہیں کھا سکتا یہ نہیں ہے جس چیز کا قصور ہے بلکہ انسان نے جس چیز کو اپنے اندر سمو لیا ہے وہ چیز ہے جس کی گڑبڑ کر رہی ہے یہ ہے خلاصہ شاہ صاحب احمد اللہ نے بیان کیا ہے اور پھر وہ نسمہ اور روح کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ عالم اسلام عالم مثال سے اس کا اثر ملتا ہے اور آخر پر کہتے ہیں کہ روح کے متعلق میں نے یہ چیزیں تمہیں بتائی ہیں کہ کس طرح نسمہ اور روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے بس اسے تم یاد رکھو کیونکہ آگے چل کر اس کی مباحث آئیں گی اور کب لکھ کے کہ میں کوئی ایسی چیز بیان کروں ایسا پردہ اٹھے جو اس علم سے بھی اعلیٰ علم ہے یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی لیے ایک جگہ فرمایا اس بحث میں کہ مجھے اپنے وجدان سے معلوم ہوا ہے میں نے جو روحانیت میں ترقی کی ہے تو پھر جا کر مجھ پر یہ منکشف ہوئے ہیں علوم لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرتا بس جتنا جو کچھ بتا دیا ہے اسی کو